بھائی کوئی ایسا شیر ہے کہ جس میں لفظ کانٹے یا خار بھی آتا ہو پھول تو چلے استعمال کرتے ہی ہیں شعرا لیکن کیا ناز شریف میں بھی کوئی ایسا شیر ہے جس میں لفظ خار استعمال ہوا ہو خار بھی ہے خار کے ساتھ پھول بھی ہے کیا بات ہے چلے سنا دیجیے بھائی پھول کیا دیکھو میری آ بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت تیبا دکھار دیتے ہیں دشت تیبا کے خار پھر کو بھی ایسا شعر سنانا پڑے گا جس میں پھول اور خار دونوں آتا نہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں انہوں نے تو ایک ہی شعر میں پھول بھی سنا دیا خار بھی سنا دیا اب ایک شعر ایسا ہے جس میں پھول اور خار دونوں آتا ہے غور کیجئے ذرا چلیں مدنی چلے کے ناظرین تو پہنچ بھی گیا ہوں گا ان کو میسج کی اجازت دیتا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے چلے یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ نہیں نہیں نہیں مطلب ہے وہ کسی کلام کا پہلا ہی شعر ہے ایک نشانی بھی دے دی میں نے آپ کو آپ سنائیں نا حضرت غور کریں آپ اس سلسلے میں وہ کلام بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ ہم میرا خیال ہے کئی بار اس سلسلے میں شیر کو دہرا چکے ہیں چلیں تھوڑا سا اشارہ دیتے اشارہ نہیں مکتے کا اشارہ دیتے ہیں آگے سمجھ آگے چلو مکتے سے ہی دیکھے کلام جس کی طرز میں نے کیا تھا اس پہ پڑھنا چلے بھائی پھول اور خار دونوں ایک شیر میں سنائیے چلے صلی اللہ تعالی دیکھیے وقت جا رہا ہے آج ہم نے ٹائمر نہیں چلایا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نکس جہاں جان گیا ہے وہ کمال حسن کیا بات حضور ہے ہاں۔ کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی پھول خار سے دور ہے یہی کہ دھواں کیا بات ہے چلے بھائی آپ ایسا شیر سنائیں جس میں گلستان آتا ہو پھول اور خار کی تو بات ہو گئی چمنستان کی بھی بات ہو گئی پورا کوئی گلستان کہیں آتا ہو کوئی گلشن کی بات ہوتی ہے تو ایسی بات سنائیں

سارا میں ادب ہائے سہرا عرب ارب بیابا با میں عرب اسی کلام کا شعر ہے جس میں لفظ پھانس آتا ہے پھانس یہ بڑا ٹپیکل لفظ ہے کانٹا تو سنا ہے ایک پھانس بھی ہوتی ہے اور اسی کلام کا شعر ہے مشکل ہو گیا ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں اب پھانس بھی علم کی غم کی پھانس جو ہے یہ بڑا ایک اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے جو کبھی پھانس لگ جاتی ہے نا لکڑی کا کچھ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو لگتا ہے تو بڑی ایک عجیب سی تکلیف دیتا ہے جی، جی۔ جو دیر تک رہتی ہے اور کہاں استعمال کیا کہ وہ پھانس کس چیز کی ہے علم کی دل میں ہے یعنی غم کی پھانس ہے اور لگی کہاں ہے دل میں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب یعنی مدینے کے عرب کے وہ جو خار ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ پھانس جو ہے وہ اسی طرز میں ہے کس بات لگی بگی علم کی دل میں کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلا میں عرب کے بہت دور رہے خار مغیلا میں عرب اسی کلام میں ایک بڑا پیارا شیر جس میں حسن یوسف کا تذکرہ ہے حسن یوسف کٹی میں سف حسن یوں سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب گولڈن کپلٹ آف اعلی حضرت اعلی حضرت کے خوبصورت ترین اشعار میں سے یعنی اس پر تو کتنی شرح لکھی گئی یعنی وہ کمپیرزن بیان کیا گیا بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں شہر پر حسن ایک طرف ہے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حضرت یوسف علیہ سلاط والسلام کو جب عورتوں نے دیکھا تھا بے اختیار اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف نام ہے دیکھا نہیں فقط نام ہے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام ہے یہاں میرے آقا کا نام ہے پھر کیا کٹی ایک ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی کاٹنا دانستہ کاٹنا اور ایک غیر دانستہ کٹ جانا ایک بار کٹی اور وہاں کٹاتے رہتے ہیں کنٹینیوس یہ کام ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کیا کٹی انگشت انگلیاں وہاں کمپیرزن میں کیا لا رہے ہیں مردان عرب اپنے سر کٹا رہے ہیں کیا کٹی انگلیاں عورتوں کی زنا کی اور وہاں عرب جو کہ مرد مرد بھی کہا کہ عرب کے وہ مصر کی عورتیں ہیں اور عرب عرب کے مرد دنیا میں مشہور ہیں بہت سارے کمپیرزن ہیں شیر میں کمال ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پھر کیا کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یہ سات یا آٹھ کمپیرزن بنتے ہیں اور وہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اشار چل رہے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب دائیں طرف کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے کوئی ایسا شعر سنائے جس میں چاند لفظ آتا ہو مہروز بھائی آپ نے بھی کوئی سنانا ہے کم از کم اشفاق بھائی کو بتانا ہے چلے بلکہ آج آپ بھی سنائیں کوئی چاند جھک جاتا ہو جاتا پڑھے پڑھے چلے نثر میں پڑھے لیکن پڑھے چاند جھک جاتا ادھر چلے بھائی چاند بھائی آپ سے مدد کرنی پڑے گی وہاں تو دو رات چاند جھک جاتا جدھر اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا اللہ علیہ سنت کا دیدار بھی ہمیں کرا دیجئے معلوم ہوا ہے ملاقات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے تو دیدار مرشد بھی کرتے رہیے اور اشار بھی سنتے رہیے چاند کو ماہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں ماہ آتا چلیں بھائی خلیل بھائی مدد کیجیے مدر یہ مشورہ جاری ہے جی جی تیری آمد تھی کہ بیت اللہ کو جھکا نہیں ماں کہاں ہے اس میں اسی حالانکہ کلام میں ماں ہے ہاں اسی کلام میں اسی طرز پہ پڑھ لیتے شیر شروع بھی تیری سے ہوتا ہے تیری آمد پہ چلے یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا یہ جو رو پہ ہے اتنا نور کا دیکھ تیرے نام کی ہے پیارا دور کا بھیک تیرے نام کی ہے پیارا نا چاند پر آپ نے جی جی بالکل بالکل سنائیے فرماتے ہیں کے صدقے جا کیا بات مہے بے داغ کے صدقے جا ارے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے دمکنے والے والے دیکھو یوں دمکتے ہیں دمکنے دائیں طرف یو کے والوں کی مدد بھی آ گئی ہے بائیں والے تھوڑا سے کمزور جا رہے ہیں عبد الخلیل بھائی چائے بھائی پی لگتا ہے آپ نے چلے اب آپ کی باری ہے یہ تو یہ بھی شیر انہوں نے سنا دیا ہے باپا کا دیدار بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ چلے اچھا چلے تو اب ایسا شیر سنا ہے جس میں سورج آتا ہو سبحان اللہ سورج چلے سنبھال آپ آپ سورج الٹے پا پلٹے چاند اشارے سے ہو چار سورج الٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے دیکھ لے دیکھ لے قدرت رسول اللہ چلے جناب سورج کی بات ہوئی تو سورج کو مہر بھی کہتے ہیں اب کوئی مہر جس میں آتا ہوں وہ سنا دے چلے ابھی پڑھا ہے وہ تو وہ ہو گیا نا وہ تھوڑی دوسرا شعر مخ دل گیا میں زلف یا مشکل یہ بھی بھی نہیں نہیں وہ کوئی ایسا شیر سنا ہے جس میں سمندر آتا ہو نبی یہ پاک کا میلاد ہے تو تمام اشیاء کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کرے نا بھائی ہوں تھوڑا سا مشکل شیر آ گیا ہے سمندر آتا دریا نہیں چلے گا بھائی سمندر منقبت کا ایک شیر تو مجھے یاد آ گیا ہے ہاں، دریا تو آسان تھا لیکن ابھی آپ کو سمندر میں ڈالنا ہے غوطہ لگائیے سمندر سمندر کے اور میں غوطہ لگا کر نکال کے لائیے کوئی شیر جی چلے ناظرین آپ کو یاد آ گیا سمندر والا کوئی شیر نات خواہ اسلامی بھائی جناب لگتا ہے مجھے ایک ایک اشارہ آپ کو دیا تھا لگتا ہے ان کو دینا پڑے گا ایک اشارہ برابر کرنے کے لیے غوث پاک کی ایک منقبت ہے امیر علیہ سنت نے لکھی ہے ارے بھائی پہنچ گیا لگتا ہے اس میں غلطہ جی جی جی جی یا پیر میں یا پیر میں سیا میں غلطہ غلطہ یا پیر سیا کے سمندر کسو گلتا اگنا ہو کتنا تم صرف چالویا ہو سلا اگنا ہو کتنا تم سمندر سے شیر واقعی مشکل تھا مگر دلدل سے شیر کیسے سنائیں گے چلیں جناب دلدل بھی شیر میں استعمال ہوا بتائیے ہاں ہاں امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا شیر ہے اور کیا التجا ہے دربار رسالت میں سبحان اللہ نہیں حضرت آپ نے نہیں بتانا ادھر والوں نے بتانا ہے دلدل دیکھیں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے سبحان اللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اسلائی میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں خواہ سوچ میں پڑ گئے رات چار ساڑھے چار بھی تو بچ گئے نا چلے جناب پونے پانچ بج گئے پانچ بجے ہم نے دعا بھی کروانی ہے اور یہ ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت ہوگا پھر وہاں یو کے میں چونکہ بارہ بجے گا آج بہت ساری باتیں رہ گئیں کال بھی بتا رہے ہیں بہت ساری میں ذرا چاہ رہا ہوں نا ذرا خوانوں کو بھی دیکھ لیں اسلامی بھائی اچھی طریقے سے پھر سنا دیں بھائی گنا کے دل دل سے اب نکالو گنا کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ نبی رحمت شفیع کیا سمندر کی بات ہوئی دلدل کی بات ہوئی سمندر کی تہ میں موتی بھی ہوتے ہیں کوئی لفظ ہے ایسا شیر جس میں موتی آتا جی بھائی غوطے لگائیے نا ڈھونڈ کے لائیے کوئی تمہارے میں موتی نثار کرنے کو کرد موتی نثار کرنے کو قد موتی نثار کرنے کو ہزار ہیں میری ان بار آخو میں آقا ہزار ہیں میری ان میں ہو گیا ہیرے آتا ہے کسی شیر کے اندر کوئی ہیرا بھی ڈھونڈ کے لائیے جناب چلو ہیرا نہیں تو سونا سنا دے کوئی ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے شیر نہیں آتا تو نعرہ لگا دے ہیرے میں ہیرا نگرانے شورا واہ بھائی واہ چلے جناب سونا ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر بیٹھے چلے اسلامی بھائیوں مدری چلے کہ ناظرین آپ بھی گھر میں اگر دو ہیں چار ہیں تو ایک ایک طرف ہو جائیں اور دیکھیں آپ کو بھی اشار آتے نہیں آتے ہم نے آج نیت کی تھی نبی پاک علیہ السلام السلام کے مبارک سراپے پر مدری پھول حاصل کریں اب ہم نیت کرتے ہیں کل انشاءاللہ چونکہ شب جمعہ بھی ہے مبارک رات ہے کل انشاءاللہ نبی پاک کے سراپے پر خسائس شمائل پر پورا سلسلہ کریں کچھ خسائش سے کبرا بھی سنیں گے لیکن میں چاہتا ہوں اس کے سلسلے کا اختتام کیوں نہ ہم یہ جو مدنی اشعار کی تکرار ہے اس میں نبی پاک کے جس میں اطہر کا تذکرہ کر لیتے چلیں مانگ سر اقدس سے شروع کرتے ہیں کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں نبی پاک کی مانگ کا تذکرہ ہو مبارک مانگ کا کیا پیارے بال سبحان اللہ حق حق ماں یار آقا کے مبارک بالوں کا تذکرہ ہوا مبارک مانگ کی بات ہوئی تو ذرا گیسو کے بارے میں بھی کوئی شعر سنائے نا ہائے ہائے پیارے آقا کے مبارک گیسو اب گیسو نہیں بات اب صرف زلفوں پہ ہوگی کیا بات ہے جی اشخلی الخلی میں سنا رہے ہیں پاپا کتی نہیں بات

گیسو کی بات ہو گئی مبارک پیشانی کچھ پیشانی پر بھی شیر ہو جائے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جا اس جبی نے سعادت کو سلام اس جبی نے سعادت بات ہوئی اب بھموں کی بات کرتے ہیں کوئی بھموں پہ شیر سنائیے مشورہ جاری ہے پہلا پہلا مصرا کیا ہے چلے بھائی دوسرا یہ سنا رہے ہیں پہلا آپ سنا دیں بھائی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام پہلا کیا ہے ابرو الگ ہے بھوے الگ ہے جن کے سجدے جھکی ان کی لطاف لا تو سلا اشک باری یہ مسگا یہ پلکوں کو اشک باری مسگا پہ برسے درود سل کے درے شفا لا تو سلا اچھا یہ بتائیں کہ ہاں یہ اچھا ایک ایک شیر دیکھ کے پڑھا ہے اچھا یہ بتائے یہ ایک اور شیر بڑا پیارا ہے نا وہ پلکو ہی کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ وہ میرے جو مسائب ہیں وہ کٹ جائیں وہ ایک جگہ ہے نا کہ ابرو کرم فرمائے اور میرے بڑا پیارا شعر ہے وہ ایک اور کلام کا ہے نہیں نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے وہ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ جائے گا اچھا چلے پیشانی پر بات ہو گئی پر بات ہو گئی ابرو پر ہو گئی پیشانی پر جب پسینہ آتا اس کا بھی کوئی شعر سنا تھا کسیدہ نور میں یہ شعر ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے تیاری کر کے آنا پڑے گا ایسا نہ کیا کرو یار ہاں بھائی یاد ہے آپ کو جی پیشانی پر جو پسینہ آتا حدیث سنا سکتے ہیں ارے واہ واہ بڑا پیارا شعر ہے نا قصیدہ نور میں سرات السلام علیکم یا رسول اللہ چلے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی یاد آ جائے گا پیشانی پر جو ہے نا وہ جو پسینہ آتا ہے تو اس بوندوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی اب آپ چلیں اب آپ سنائیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پہ شیر واہ آنکھوں کی شر موہیا پر درو آنکھوں کی شر موہیا پر درو نیچی آنکھوں کی مو حیا پر درو آنکھوں کی شر موہیا پر آنکھوں کا تذکرہ بھی ہو گیا اور ناک مبارک کا بھی تذکرہ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے ہونٹ اس کا کوئی شعر سنا دیجیے پتلی پتلی گولے کی پتیاں پتلی پتلی گولے کی پتیاں پتلی صداقت پہ سلام مبارک دہن مبارک منہ اس پر کوئی شیر ہو جائے وہ دہن جس کی ہر بات وہ ہے یہ خدا وہ دہن

مت پ مبارک وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے وہ سلام سلام اس کی نافذ حکومت اسلام کے پیارے امامے کا کوئی شعر سنائی بڑا پیارا شعر ہے باپو سنائیں گے شاید آپ کے لیے ویسے مجھے میسج بھی آیا کہ باپو سے بھی طرز میں کوئی شعر سنا دیجیے قصیدہ نور نور میں اگر شعر یاد ہے تو بڑا پیارا اس میں شعر تاج والے دیکھ کر تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور نبی پاک علیہ رات السلام کا ذکر خیر کتنا پیارا ہے رات پوری ہو گئی مگر بات پوری نہیں لطف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 وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کی ہر ایک سات پہ لاکھوں خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں سے نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ